لیق مناس بال قسط و انضل نل حدیر سی ہے محترم سامعین بزرگان دین یہ سورہ حدید کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے جو آج خطبے کا اصل موضوع ہے وہ یہ کہ اسلام میں محکمہ شرعیہ فضائے شرعی عدل انصاف کے لیے لوگوں کے جھگڑے کو نمٹانے اور ختم کرنے کے لیے جو عدالتیں قائم کی جاتی ہیں اور جو عبات مقرر کیے جاتے ہیں اسلام میں ان کی بہت ہی بڑی اہمیت اور بڑی عظمت ہے رب العالمین نے قرآن پاک صورت الحدیف کی آیت میں رب العالمین نے رسول کے بھیجنے میزان کے نازل کرنے ان تمام چیزوں کا جو اصل مقصد بیان کیا ہے وہ یہ کہ لوگوں میں عدل و انصاف قائم ہو اسلام کی بڑی اہم خصوصیات میں سے ایک بڑی خصوصیت اور اسلام کی بڑی خوبی یہ ہے کہ اسلام عدل و انصاف کا سب سے بڑا علم بردار مذہب ہے اسلام میں عدل و انصاف کی بڑی اہمیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد رماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ نما حدیث کے راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد رمایا کہ ان المخصطین یوم القیامتی على منابر من نور عن يمين الرحمن وقلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم و او کما خان علیہ سلاط اسلام آپ حضرات نبی سنی ہوگی صحیح بخاری اور مسلم تقریباً سے ہاسکتا کی جس میں نبی علیہ السلام نے ساتھ نمایا سب تم یو دلّاہ یو مرا بل اللہ بل سات خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سایہ عطا کریں گے اور اس دن اللہ جس کو سایہ نہ عطا کرے کسی اور کو سایہ مل نہیں سکتا ایسے موقع پر سات خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ سائے میں رکھے گا ان سات لوگوں میں سے سب سے پہلا خوش نصیب نبی علیہ السلام نے روایا الامام العادل وہ امام وہ حاکم جو عدل و انصاف سے حکومت کرتا ہے اور اپنی رعایا میں رعایا پر عدل رعایا میں عدل و انصاف کو عام کرتا ہے اللہ رب العالمین نے سورت الحدید کی شاید کے اندر تین چیزوں کے نازل کرنے تین چیزوں کا تذکرہ کیا فرمایا لا لقد ارسلنا رسولنا دلبینہ نمبر دو وہ انزلنا ہم نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ساتھ فرماتے ہیں ہم نے رسولوں کو موچزات اور دلائل کے ساتھ بھیجا ایسے موجودات ایسے درائع کہ جن کو دیکھ کر کے لوگوں کو یقین آ سکے کہ واقعی یہ اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں اور انہوں نے جو کتاب پیش کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے ایک تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور پیغمبروں کو محبوس فرمایا نمبر دو اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے انبیاء کے ساتھ دو چیزیں نازل کی الکتاب والمیزان ہم نے کتاب نازل کیا ہے اور میزان نازل کیا ہے میزان سے مراد عدل و انصاف ہم نے ایک تو کتاب نازل کیا جس کتاب میں اس دنیا کے اندر امن و امان اور سکون اور راحت اور اور, اور اللہ تعالی کی رضا اور تقرب کے قوانین اور حکام پیش کیے جاتے ہیں جو سب کو دنیا والوں کو نجات کا راستہ کتاب اللہ بتاتی ہے اور پھر اس کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں ہم نے میزان عدل و انصاف کا حکم بھی نادل کیا ہے تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے نادل کرنے کے بارے میں بیان فرمایا وہ حدیر اور ہم نے حدیر تلوار یعنی ہم نے قوت و طاقت بھی عطا کیا ہے تاکہ انسان میں عدل و انصاف پھیلایا جا سکے یہاں رب العالمی نے میزان عدل و انصاف قائم کرنے کا حکم نادل کیا ہے اور تمام انبیاء اور تمام آسمانی کتابیں جو بنیادی احکام امت اور قوم کے سامنے لے کر کے آئی تھی ان میں ایک بنیادی حکم اور اہم تعلیم یہ تھی کہ دنیا کے اندر ادر و انصاف قائم کیا جائے اور یہی ادر و انصاف ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اپنے دو نبیوں اور پیغمبروں کو کی بڑی تعریف بیان کی ہے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ مسترات اسلام بطور سیمپل اور نمونے کے اور بطور مثال کے اللہ رب العالمین نے وعدے کیا کہ انبیاء نے دنیا میں آ کر کے ہمیشہ ان کی تعلیمات کا ایک اہم پہلو یہ تھا کہ قوم میں برادری میں اور دنیا کے اندر عدل و انصاف قائم کرے ودا اون و سلیمان اد یہاں کمان فل ہر سے اد نفسوم و کن شاہد سفا ہم نا سلیمان و آتینا داؤ و کلن حکم و علما اللہ اکبر رب العالمین فرماتے ہیں یہ دو نبی باپ دیکھے ایک داؤد اور سلیمان علیہ السلام ہم نے ان کو عدل و انصاف کا بڑا ملکا عطا کیا تھا ذرا یاد کرو اس واقعے کو ان یہاں کو مان یہاں کو مان ان نفس فیہ غرم القوم پھر بطور مثال کے اللہ رب العالمین نے ان کے عدل و انصاف کا ایک واقعہ بیان کیا جو روایتوں میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ کسی انسان نے اپنا باغ لگایا اپنی کھیتی تیار کی اور باقاعدہ پھل تیار ہوئے ایک دوسرا انسان گاؤں میں تھا اس نے بہت ساری بکریاں پال رکھی تھی اس کی بکریاں موقع پائی اور جا کر کے اس شخص کے باغ کو نقصان پہنچایا اور ساری فصل تباہ اور برباد کر دی ایک دو بکری نہیں بلکہ بکریوں کا ریور اس کے کھیتی میں گیا پوری فصل تباہ اور برباد کر دیا وہ مظلوم کھیتی والا آدمی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا اللہ کے نبی ہمارا فیصلہ کیجئے فلاں کی بکریوں نے ہماری تیار فصل کو تباہ اور برباد کر دیا ساری فصل ہماری ختم ہو گئی اس کی بکریوں نے آ کر کے ہمیں نقصان پہنچایا ہے ہم عدل و انصاف چاہتے ہیں اللہ کے نبی داؤد علیہ جن کے عدل و انصاف کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک پورے انبیاء کے اندر کیا حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بکری کے مالک کو بلایا اور فیصلہ یہ کیا کہ ایسا کرو اپنی بکریاں اس کو دو تمہاری بکریوں کا مالک ہے اور اس کی کھیتی تم لے جاؤ اللہ اکبر دونوں نے چونکہ نبی کا فیصلہ تھا دونوں نے فیصلے کو قبول کیا اور فیصلہ یہ کہ تم اپنی بکریاں اس کو دو کیوں داؤد علیہ السلام نے سوچا جتنا نقصان پہنچا جایا ہے بکریاں اتنی قیمت کی ہیں اس لیے بکریاں کھیتی والا لے جائے اور یہ بچی کھچی جو کھیتی ہے فصل مل جائے وہ آدمی لے جائے بکری والا لے جائے پھر آج دونوں واپس نکل رہے تھے باہر حضرت دا سلیمان علیہ السلام مل گئی سلیمان علیہ السلام نے پوچھا ہاں، کیا ہوا کیسا فیصلہ کیا کہا الحمدللہ بہت اچھا فیصلہ کر دیا آپ کے والد نے کہا بکریاں اس کو دے دو اور کھیتی ہم لے لیں ہم دونوں راضی ہیں سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں بعض روایتوں میں آیا وہاں رکھا اور فوراً اپنے والد کے پاس دیکھا تم لوگ ٹھہرو کہا والد صاحب اس سے بہتر فیصلہ یہ ہے میری رائے یہ ہے کہا کیا بیٹے بولو حضرت داؤد علیہ السلام کو پوچھا بیٹے کون سی اس سے بہتر فیصلہ ہے کہا سب سے بہترین فیصلہ یہ ہے کہ بکریوں کو کھیتی کے مالک کو دے دیا جائے اور کھیتی جو ہے وہ بکری کے اس کو دے دیا جائے بکری کے کھیتی کا مالک جو ہے اس کو بکریاں دے دی جائے اور کھیتی جو ہے بکریوں بکری والوں کو دے دیا جائے لیکن ہمیشہ ہمیں جیسے آپ نے کہہ دیا نہیں ایسا نہ کیا جائے یہ انسان بکری والا اس میں کھیتی کرے اور کھیتی والا بکریوں کو کھلائے پلائے اور اس اصنا میں جو بچے پیدا ہو اور جو آمدنی ہو جو دودھ ہو وہ تو کھیتی والا استعمال کرے اور کھیتی والا کھیتی کر کے کھیتی اس مرحلے میں پہنچا دے جس مرحلے میں اس کی بکریوں نے نقصان پہنچایا ہے جب تک کھیتی کر کے اس مر... اس مرحلے میں کھیتی کو نہ پہنچا دے جس مرحلے میں اس کی بکریوں نے نقصان پہنچایا ہے تب تک یہ کھیتی کا مالک رہے گا اور یہ بکریوں کا مالک اور جس دن کھیتی اس مرحلے پر پہنچ جائے بکری والا اپنی بکری لے جائے اور کھیتی والا اپنی کھیتی پر مالک ہو جائے رب العالمین نے اس واقعی اور اس فیصلے کی بڑی تعریف کی ودا سلیمانہ مانا اس فی القوم شاہدین اے انصاف سے کام لو ادب انصاف قائم کرو دنیا کے اندر ہمارے دونوں نبیوں کو بڑا دیکھو باپ بیٹوں نے اس قدر بہترین فیصلہ کیا اور اب جب وہ فیصلہ کر رہے تھے تو ہم دیکھ رہے تھے کہ باپ کیا فیصلہ کر رہا ہے اور بیٹا کیا فیصلہ کرنے والا ہے پپا اللہ سلیمانا تو دونوں میں سب سے اچھا فیصلہ جو ہو سکتا تھا دونوں کے حق میں ہم نے بات کے بجائے بیٹے سلیمان کو سمجھا دیا تھا میرے بھائیوں یہ بڑا عجیب و غریب فیصلہ ادب انصاف یہ بہت بڑی نعمت ہے ایک دوسرا واقعہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایتوں میں نبی علیہ السلام نے اور بیان کیا ہے سلیمان علیہ السلام اسلام کے زمانے میں دو عورتیں کہیں راستہ پکڑ کے جا رہی والی تھی اور دونوں کے گود میں بیٹا تھا بیٹے تھے ہر اور دونوں کی تقریباً عمر ایک ہی تھی دونوں راستہ پکڑ کے جا رہی ہیں دونوں کے گود میں کروتے بیٹے ہیں کہیں جنگل میں دونوں عورتوں نے دیکھا سارا اچھا ہے بہترین موسم ہے انہوں نے اپنے بچوں کو زمین پر اتارا اور بیٹھ کر کے کچھ کھانے پینے لگی بات کرنے لگی ذرا سی غفلت ہوئی جھاڑیوں سے بھیڑیا نکلا اور ایک عورت کا بچہ لے کے چلا گیا اب وہ عورت چیخی چلائی لیکن جب دیکھی بچہ چلا گیا تو سہیلی کی بچی کو گود میں لے لیا کہا تیرے بچے کو بھیڑیا دے گا یہ میرا بچہ ہے عجیب منظر اس نے وہ ذرا ٹھیک تیز پڑ رہا طاقتور اس نے دوسرے کے بچے کو چھین لیا یہ میرا بچہ ہے تیرے بچے تو جا کر کے بھول اب وہ مسکین بہرحال اس نے آ کر کے فیصلہ پیش کیا باپ بیٹے کہ ہاں سلیمان فیصلہ اس کو کیا پہلے داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا اور پھر وہی ہمیں داؤد سلیمان بیٹھے تھے نہیں والد صاحب فیصلہ اس طرح سے کیا جائے وہ فیصلہ کیا لے کر کے آئی جس عورت جو مظلوم ہے جس کے بیٹے کو قبضہ کر رکھا ہے وہ کہتی ہے داؤد اللہ کے نبی یہ میرا بیٹا ہے اس کے بیٹے کو بھیڑیا لے گیا پہلے ڈھونڈی اور جب نہیں پائی تو میرے بیٹے نے قبضہ کر لیا جنگل میں یہ ذرا طاقتور ہے ہم سے بچے کو چھینا اور میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں اپنے بچے کو چھیر کر کے اس سے اپنے قبضے میں کر سکوں اب معاملہ دنیا کی نگاہ میں ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا معاملہ ہے اس لیے میں تو کچھ نہیں کر سکتی لیکن اتنا بتا دیتی ہوں یہ جھوٹی عورت ہے میرا بچہ اس کے گود میں ہے اور اس کے بچے کو بھیڑیا لے کر کے چلا گیا ہے بہرحال فیصلہ یہ ہوا کہ وہ بیچاری تنگ ہے آخرکار سلیمان چھری منگائی چھری منگائی اور چھری منگانے کے بعد بچے کو الٹا کیا اور کہا کہ دیکھو آدھا بچہ تو ویسے ہی دو حصے میں دو تانگے بنا ہوا ہے بس یہ حصے کو ہم چھری سے چیڑ دیتے ہیں اب ایسا کرو آدھا تم لے جاؤ اور آدھا یہ لے جائے جھگڑا ختم ہو جائے کیوں تم کہتی ہو میرا ہے نہ تمہارے پاس دو اور یہ جھوٹ تم کہتی ہوئے جھوٹھی ہے اور جھوٹھی ہونے کی کوئی علامت نہیں اس لیے ایک ہی راستہ ہے ہم تمہارے بیٹے کو چیڑ کر کے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں ایک ٹکڑا تم لے لے جاؤ اور ایک ٹکڑا یہ لے جائے فیصلہ ہو جائے تو جس کا بیٹا تو اس نے کہا نہیں نہیں میرا نہیں اسی کہہ دیجیے اس کو یہ میرا نہیں وہ بھیاری سوچی اس کو وہ تو بڑی خوش ہے نہیں بالکل صحیح فیصلہ آپ نے کیا اس سے اچھا فیصلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا جس کا بچہ نہیں تھا وہ ظالمہ یہ سوچتی ہے میرا بچہ گیا ہے اس کا بچہ بھی ختم ہو جائے کیوں دو ٹکڑے کر دینے کے بعد بہرحال بچہ زندہ نہیں رہے گا اور جس کا بچہ ہے وہ سوچتی ہے کم سے کم بچہ ہمارا زندہ رہے اسی کے ہاتھ میں رہے لیکن بچے کی جان تو بچ جائے گی اس لیے وہ تو خوش ہے اور جس کا بچہ رونے لگی نہیں نہیں اللہ کے نبی میں جھوٹی ہوں یہ سچی ہے یہ بیٹا اسی کا ہے دے دیا جائے سلیمان اطرا تو خام ہے اس ظالمہ کے ہاتھ سے بچے کو سیرا کہا تو جھوٹی ہے اور یہ سچی ہے بچہ اس کا دے یہ لے جائے گی نبی علیہ سرا تو سلام احادیث میں اس واقعے کو بیان کر کے عدل انصاف کا ایک نمونہ پیش کیا کہ اللہ کے امی علیہ مسلاط کس قدر عدل انصاف کا اہتمام کرتے تھے اور ان کے سامنے کوئی مسئلہ آ گیا تو اس پر کتنا دور فکر کر کے ذرا سوچیں ارے دو عورتیں ہیں اور بچہ ایک ہے اور ایک کہتی ہے میرا ہے ہزار قسمیں کھا رہی ہے ہاں، لیکن دوسری بیچاری مظلومہ ہے اس کے پاس نہ گواہ ہے نہ کوئی علامت ہے نہ کوئی نشانی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سلیمان علیہ سرات و سلام کو ایسا فہمتا کیا کہ اسی وقت انہوں نے فیصلہ کر دیا اور حق والے والوں کو حق پہنچ گیا اور ظالم کا منہ کالا ہوا اور اس طرح سے عدل انصاف کا ریکارڈ قائم کر دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میں نے حدیث پڑھی ہے ارشاد فرمایا عدل و انصاف ہے کرنے والے اور جو لوگ عدل و انصاف قائم کرتے ہیں ان کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے عبداللہ ابن عمر ابن راش رضی اللہ تعالیٰ نما کہتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المقصدین یوم ان اللہ یوم لوگو عدل و انصاف کرو بڑے سے لے کر کے چھوٹے تک بازار سے لے کر کے اپنے گھر تک آفس سے لے کر کے مسجد تک ہمیشہ عدل و انصاف پر انسان کرے کیوں ان عدل کرنے والے عدل و انصاف کرنے والے قیامت کے دن عدل و انصاف کرنے والوں کا مقام مرتبہ ہے قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب سارے لوگ پریشان ہوں گے اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا ایسے موقع پر عدل انصاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے دائیں جانب اپنے عرش کے دائیں جانب اپنے دائیں جانب بہترین قسم کا نوروں کا ممبر بنائے گا اور عدل انصاف کرنے والوں کو اس پر جرم افروز کرا دے گا یہ عدل و انصاف کا یہ مقام مرتبہ ہے یہ قیامت کی تم زمین پر نہیں کھڑے ہو گئے اور یہ سنگ مرمر اور لکڑی اور کسی اور چیز کے ممبر پر نہیں ہو گئے اللہ منا برا من نور ہمارے جلنا او کما کالا رہسام عدل انصاف کرنے والے قیامت کے دن رب العالمین کے میں دائیں جانب نور سے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے پھر نبی رہا سامنے ساتھ کمایا عدل انصاف کرنے والے کو الدین نیا دلون حکم یہ وہ عدل و انصاف کرنے والے کی حکومت کی طرف سے حکومت کی طرف سے اور کیا کہتے سرکاری طور پر ان کو جو کرسیاں ملی ہیں جو عہدے ملے ہیں جو مقام و مرتبہ ملا ہے وہاں بیٹھ کر کے ہمیشہ عدل و انصاف امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ کام کرتے ہیں اور نہ رشوت لیتے ہیں نہ نا کرتے ہیں اور نہ امانت میں سیاحت کرتے ہیں سب سے پہلے مقام پر وہ جو انصاف کرنے والے ہوں گے الدین حکم جو اپنے حکم پر کرنے پر جو منصب حکومت نے ان کو دیا ہے اللہ نے جو مقام و جو کرسی ان کو ادا کی ہے اس پر بیٹھ کر کے وہ برابر ادب و انصاف امانت داری سے کام کرتے ہیں نمبر دو دوسرے نمبر پر وہ ادب انصاف کرنے والے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دائیں جانب نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے وہ جو اپنے اہل و آیا اپنے بیوی بچے اپنے دوست احمد اپنے لیبر اپنے مزدوروں اور اپنے چھوٹوں کے ساتھ عدم انصاف کرتے ہیں میرے بھائیوں اپنے نفس کے ساتھ انصاف ہو اپنی بیوی کے ساتھ انصاف ہو اپنی اولاد کے ساتھ ہو اپنے بچوں کے ساتھ ہو اپنے لیبروں اور اپنے نوکروں اور آپ کے اندر میں جتنے ہیں جو آپ کے ماتحتین ہیں ماتحتی میں ہیں ان تمام کے ساتھ ادر و انصاف کیا جائے کسی کے ساتھ نا انصافی نہ کی جائے ذرا سوچو ایک لفظ میں نبی علیہ السلام نے ہر انسان کو پابند کیا کہ اس جتنے لوگ اس کے اندر میں ہیں ہر ایک کے ساتھ ادر و انصاف کیا جائے اور تیسرے درجے میں اپنے ساتھ نمایا وما ولو وما ولو اور ان لوگوں کو چاہیے ادر و انصاف سے کام اے جو ان کے ذمے داری جو جو ان کے ان کی ذمہ داری لگائی گئی ہے جو ان کے تربیت میں ہے کبھی آپ کے تربیت میں طالب علم ہو ایک استاد ہے ایک ٹیچر ہے اسے چاہیے کہ طلبا کے ساتھ ادو انصاف کرے ایک ایک انسان ہے جس کے اندر میں کچھ یتیم بچے ہیں انہیں چاہیے کہ یتیموں کے ساتھ ادو انصاف کرے ایک انسان اگر ہاں، ایک انسان اگر کسی کی تربیت کر رہا ہے اور اس کے اندر میں کچھ لوگ ہیں چاہیے کہ ان کے ساتھ اگر انصاف کرے اس طرح سے حکومت کی کرسی سے لے کر کے یتیم خانے میں بسنے والے یتیم بچے بچیاں جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ پورے کائنات میں ہر ایک کے ساتھ ادب و انصاف کرنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ادب و انصاف کرنے والا بنائے اور ایک چیز اور یاد رکھیں بعض اہل علم کہتے ہیں بہت بڑا انصاف یہ ہے کہ انسان اپنے ذات کے ساتھ انسان و انصاف کرے آپ کو اپنے ذات کے ساتھ انصاف کیا ہے آپ اپنے نفس کو جہنم سے بچائیں یہ آپ کا انصاف ہوگا اگر آپ نے اپنے اپنے نفس کو جہنم کا ایندھن بنایا تو گویا کہ آپ نے دنیا کے ساتھ انصاف کیا لیکن اپنے نفس کے ساتھ نے انصاف نہیں کیا اپنے نفس کے ساتھ اپنی ذات کے ساتھ اپنے جسم کے ساتھ انصاف کرو رب العالمین نے جو آپ کو زندگی عطا کیا ہے اس زندگی کے ساتھ عدل و انصاف کرو اور اس زندگی کے ساتھ عدل و انصاف یہ ہے کہ انسان وقت کو جائے حلال اللہ تعالیٰ کے عبادت اور طریقے عبادت و ریاضت اللہ تعالیٰ کے تقرب کے آرام اعمال میں اپنی زندگی کو صرف کرے یہ انسان کی زندگی کے ساتھ عدل و انصاف ہوگا اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اقول قولی هذا واستغفر الله من كل ذنب واتوب اليه سبحانك اللهم وبحمدك <clears throat> الحمد للہ وقفا وسلم عباد الدین اما بعد یہ ہمارے ہاں جو اسلام میں مقام محکمہ شرعیہ اسلامی کو شریعت نے جو قاضی مقرر کیا ہے اللہ رب العالمین نے انہیں اس قدر عدل انصاف کا پابند بنایا کہ حاکم سے لے کر کے حاکم سے لے کر کے بادشاہ سے لے کر کے ایک ادنا درجے کے انسان کو بھی اگر عدل و انصاف اور فیصلہ چاہیے تو اسے چھوٹا سا جو گھر بنا رہتا ہے جس کو ہم کوٹ اور محکمہ شرعیہ کرتے ہیں اسی کا دروازہ کٹانا پڑتا ہے ہے ذرا اس حدیث پر غور کریں اس واقعے پر جس کو متعدد محدثین نے نقل کیا امیر المومنین عمر عبد الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے اندر ایک قاضی مقرر کیا تھا جس کا قاضی جس کا شرح نام ہے شرح قاضی شرح رحمت اللہ علیہ اللہ ان بزرگوں کی قبر کو نوروں سے بھرے حضرت عمر فاروق نے مقرر کیا عمر فاروق کے بعد حضرت عثمان کا دور خلافت حضرت عثمان کے بعد حضرت علی کا یہاں تک کی جب تک یہ انتقال نہیں کیے کے اندر ایک آدمی تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہو ایک مرتبہ ان کی زرہ غائب ہو گئی وہ کے موقع پہ جو کمیز پہنتے تھے وہ غائب ہو گئی غائب ہو گئی ایک دن راستہ پکڑ کے جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک یہودی ہے یہودی کے پاس یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہودی ان کا جنگی لباس وہ کمیز پہنے ہوئے حضرت علی نے پہچان لیا کہا تم کون ہو کہا میں فلاں ابن فلاں ہوں کہا یہ زرا کس کی ہے کہا میری ہے حضرت علی نے کہا رہی میری ہے سارے تم پہنا میں ہوں اور تم کہتے ہو تمہاری ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے بڑے گرجتے ہوئے بات کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کے تادی شرح امیر امیر المومنین حاکم علی ہیں لیکن اسلام میں شرعی کوٹ تھا اور محکمے قدا کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ علی بھی زبردستی اس یہودی سے اپنی سے راہ نہیں چھینتے بلکہ وہ بھی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے پر مجبور تھے یہ ہے اسلام میں مقام پیش کرے دنیا کا کوئی کہ ان کے ہاں کوٹ کا اور شرعی محکم قضا کا یہ مقام و مرتبہ ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو آئے قاضی شرح کے پاس کیس دائر کیا فلاں فلام کا یہودی ہے میری ذرا اس کے پاس ہے حضرت قاضی شرح نے بلایا گرفتار کروایا یہودی کو بلایا مسلمان نہیں ہے مومن نہیں ہے ذات کا یہودی ہے لیکن اسلام نے حکم دیا ہے عدل انصاف ہو دشمنوں کے ساتھ بھی کرو اپنے تک محدود ہیں دشمنوں کے ساتھ بھی ادب و انصاف ہونا چاہیے من شرار ار اللہ اکربولی تکوا لوگ ادب انصاف دشمن کے ساتھ بھی ہونا چاہیے علی رضی اللہ کو پتا چاہ نوٹس آئی کہ آپ کا لے یہودی گرفتار ہوا ہے اور وہ عدالت میں حاضر ہے آپ آئے پیش کریں اللہ علی رضی اللہ تعالیٰ ہو مدعی بن کر کے آئے جب سب بیٹھنے لگ آئے تو حضرت شرح اپنی جگہ میں بیٹھے ہوئے امیر المومنین آئے یہودی بازو بیٹھا ہوا قاضی شرح نے سوچا کہ شاید امیر بازو بیٹھیں گے لیکن علی نے کہا نہیں میں امیر المومنین بن کر کے آتا تب وہاں بیٹھتا آج میں بدئی بن کے آیا ہوں اور اسلام میں عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے یہ یہودی مدعا علی جہاں بیٹھا ہے علی امیر المومنین مدعی ہے دوسرے کے ساتھ علی بھی بیٹھے گا اس طرح حضرت علی وہی بیٹھ گئے حضرت اللہ اکبر نے کہا علی آپ ذرا بتائیں یہ آپ کی ہے کہا ہاں کہا دلیل پیش کرو حضرت علی دوڑے ہوئے گئے اپنے بیٹے حسن کو بلا کر کے لائے حضرت قادی شرح نے کہا آپ کا بیٹا حسن گواہی دے گا کہا کہ ہاں کہا کہ اللہ اکبر اے شرح نے کہا بیٹے کی گواہی عدالت میں باپ کے حق میں قابل قبول نہیں ہے حضرت ہوتے سید سما بحال جنہ لیکن عدل انصاف ذرا دیکھو کہا کہ علی سراخوں پر بیٹے کی عزت لیکن ہم مجبور ہیں اسلام نے جو قانون پاس کیا ہے عدالت میں بیٹا باپ کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا واپس ہو گیا بیٹا پھر گئے اپنے غلام کو لے کر کے آئے یہ میرا غلام ہے شادی شرح نے کہا یہ آپ کا غلام کی بھی گواہی آتا کے حق میں قابل قبول نہیں واپس لوٹا دیا حضرت علی نے کہا بس اب میرے پاس کوئی گواہی نہیں کوئی دلیل نہیں بہرحال حضرت شادی شریف نے کہا تم جب گواہ نہیں تم چیز ہے جب گواہ نہیں تو قانون کے مطابق جو چیز جس کے قبضے میں اسی کی ہوگی حضرت علی رضی اللہ تعالی حضرت شرح نے اس یہودی کو کہا یہ تمہاری زیرا ہے لیکن جیسے اس نے حضرت علی اور حضرت علی کے حکومت نے ہاں، مبنی فیصلہ قاضی شرح کا اعلان جیسے سنا یہودی کھڑا ہوا اور کہا اے قاضی شرح اور سن لو اشد اللہ الہ الا اللہ وہ اشد ان محمد رسول اللہ اسلام میں اتنا و انصاف ہے تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں اور بات اصل یہ ہے یہ تیرا ہماری نہیں علی تمہاری ہے اللہ اکبر علی رضی اللہ تعالیٰ نے خوش ہو گئے یہ ہار ڈالے دو سو دینار تھے اس کو بھی نکالا اور کہا ہے ہمارے بھائی یہودی آج تم مسلمان ہو گئے ہم اس خوشی میں یہ تیرا بھی تم کو دیتے ہیں یہ دو سو دینار میرے پاس یہ بھی ہم تجھے نظر کر دیتے میرے بھائیوں انسان کو مسلمانوں کو چاہیے عدل و انصاف اور یہ بھی یاد رکھیں اگر کبھی عدالت کے اندر مدعی مدعا لے ہیں دونوں میں کسی ایک کے خلاف اگر فیصلہ ہو جائے تو اسے شور نہیں مچانا چاہیے اسے ہنگامہ نہیں کھڑا کرنا چاہیے اس کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ ہم تمہارا فیصلہ قبول نہیں کریں گے کیوں یہ قاضی جو بیٹھا ہے اللہ رب العالمین نے اس کو بیٹھایا ہے اگر وہ کتاب سنت کی روشنی میں فیصلہ کر رہا ہے رئیس الدولہ حاکم وقت نے اس کو بنایا ہے اس کے اندر پاور ہے اور اللہ رب العالمین کا اعلان ہے فرا اور اب دکھا حتہ فرا دکھا فرا اور دکھا لا یو ملونا حتہ حق کے منہ کا سیما شاجورا بھائی ہو اے نبی یاد رکھے کلمہ پڑھنے کے بعد آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ اس کے رسول کا شریعت اسلامیہ کا اور قرآن و حدیث کا فیصلہ چاہے بہت منافق پڑھا مخالف گردن جھکا کر کے خوشی سے جب تک قبول نہ کر لے تب تک آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اس کی عزت ہونی چاہیے اس کی قدر ہونی چاہیے اور یہ ہمارے یہاں جو کوٹ ہوتی ہے شرعی حکومت جو عدالت میں قائم کرتی ہے اور اسلام کی روشنی میں کتاب و سنت کی روشنی میں جو فیصلہ ہوتا ہے اس کی قدر اس کی اہمیت ہونی چاہیے اور اس کے فیصلے کو قبول کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے الحال عالمین ہم میں جو بیمار ہو ان کو شفا کلی عطا فرما جو مقروض اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان حال بھائی ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر لے ہمارے جو بھائی حج میں گئے تھے جو واپس آ گئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حج مبرور نصیب فرمائے اور جو آنے والے ہیں وہاں رہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حج کو حج مبرور بنائے اور صحیح اور صحت و سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے وطن کو ان کو واپس پہنچائے اے ہمیں ہمارے جو حکام ہیں ہمارے جو ذمہ دار ہیں ہاں، الدولہ اور حاکم میں شارجہ اللہ تعالیٰ ان ان کو کی توفیق نصیب فرما ان کی توفیق نصیب فرما جس میں آپ کی رضا ہو امت کی کامیابی ہو ملت کی فلاح ہو امن امن کا ذریعہ بنے اور ایسی تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے انہیں روک دے جو امت کے لیے نقصان دہ ہو جو ملک ملک اور وطن کے لیے نقصان دہ ہو جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے خسارے کا باعث بنے اللہ للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمكم الله الله ان بالعدل وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر تعالى أكبر